زہری نے سالم سے روایت کی کہ ابو بکر عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی اب تاہ میں پڑاؤ کیا کرتے تھے زہری نے نے کہا مجھے عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی کہ وہ ایسا نہیں کرتی تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے کیونکہ پڑاؤ کی وہ جگہ آپ کی مکہ سے نکلنے کے لیے زیادہ آسان تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکہتر